أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما نقص مال من صدقه أو كما قال عليه الصلاة بھائی اور بزرگوں سرور عالم جناب رسول علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہر مسلمان کے لیے انتہائی قیمتی قابل قدر اور نفع بخش اس لیے ہماری مجلسوں میں پیغمبر علیہ سرات والسلام کے ارشادات کا مذاکرہ اور اس کی یاد دہانی ہوتی رہے تو اچھا ہے اسی مناسبت سے اس وقت نبی اکرم علیہ سورات والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں نبی اکرم علیہ سورات والسلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ہماری دنیاوی عقل کے اعتبار سے بظاہر سمجھ میں نہیں آتی لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا اس لیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر یقین کرنا ضروری پہلی بات پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے کو لوگوں سے کمتر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں اور اپنے دربار میں عزت نصیب فرمائیں جتنا آدمی اپنے کو کمتر سمجھے گا اتنی ہی اسے سربلندی نصیب ہو حالانکہ دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ اپنے کو اونچا کرو اس کی تدبیریں اختیار کرو اپنی بڑائی ظاہر کرو تو بڑے ہو گئے حضور فرما رہے ہیں کہ نہ اپنے کو کمتر ثابت کرو اپنے کو کمتر سمجھو دل سے اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل حقیر سمجھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلندی عطا فرمائے سرور عالم نبی اکرم علیہ السلط و سلام دعا مانگا کرتے تھے کہ الہ العالمین مجھے اپنی ذات کی نظر میں ذلیل کر دے اور لوگوں کی نظر میں عظیم کر دے وفی نفسی لگا فضل وفی آئین تو انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے تو انشاءاللہ وہ لوگوں کی نظر میں بھی عزت والا ہوگا اللہ کی نظر میں بھی اس کی عزت اللہ تعالیٰ کو کو پسند پسند ہے ہے اللہ تعالیٰ مسکنت ایسی زندگی پسند ہے جس میں تکبر کا نام و نشان نہ ہو اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو اطراہٹ نہ ہو غرور نہ ہو دوسروں پر فخر نہ ہو اور اگر یہ سب باتیں ہوں گی تو آدمی اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے گا ناپسندیدہ ہو جائے گا اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کی عزت نہیں رہے گی تو پہلی بات پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے اپنے کو کمتر سمجھے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سربلندی عطا فرماتے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی شخص کو معاف کر دے اپنا حق چھوڑ دے مطالبہ نہ کرے کسی نے ستایا ہو اس کے ستانے کے باوجود اسے دل سے معاف کر دے تو بظاہر دنیا والے کہیں گے کہ یار کیا کر دیا تم تو بدلہ لے سکتے تھے تم نے معاف کر دیا چھوڑ دیا یہ تو تم نے سلنڈر سلنڈر ہو گئے تم نے کمزوری اختیار کر لی اور تم تو کسی قابل نہیں رہے لیکن حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنا ہم چھوڑے گا معاف کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرمائے اللہ عزت ضرور اس کی عزت میں اضافہ ہو چنانچہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے انتقام لینے میں عزت نہیں ہوتی معاف کرنے میں عزت ہوتی ہے اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا دوست کیا آپ کا غلام بن جاتا ہے اگر وہ معاف معافی کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سارے عالم میں عزت ملی اور مقام حضمت کا ملا اس میں آپ کا معافی والا جو کردار ہے وہ بھی بہت روشن ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ انتقام لے سکتے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا تو تاریخ کے صفحات پر آپ کے معافی کے الفاظ سنہرے نقش بن کر کے سنہرے حروف بن کر کے نقش ہو گئے کہ فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے جنہوں نے آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ کی تھی اور جو کسی طرح آپ کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جنہوں نے ہر ممکن تدبیر کی تھی کہ آپ مکہ معظمہ سے نہ جانے پائیں زندہ رحمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے وہ امن میں ہے جو حرم میں آئے وہ امن میں ہے جو فلاں جگہ رہے وہ امن میں ہے جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے وہ امن میں ہے حالانکہ یہ سب حضور کے قبضے میں تھے اور ان سب کو آپ لائن لگا کر کے آپ قتل کر سکتے تھے اور کسی کو چوں کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور یہ سزاوار تھے اس کے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو آپ نے معافی کا معاملہ فرمایا تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے نفش ہو گیا جس کی مثال انسانیت پیش نہیں کر سکتی اسی طرح ہر موقع پر آدمی جائزہ لیتے معاف کرنے سے جو بات بنتی ہے وہ انتقام لینے سے نہیں ہوتی یہ تو شیطان جو ہے پٹی کو آتا ہے ارے تو کمزور ہو جائے گا تیری عزت نہیں رہے گی تو ذلیل ہو جائے گا تیری ناک نیچی ہو جائے گی تیری بات نیچی ہو جائے گی لیکن آدمی معافی کا پہلو اختیار کرے تو انشاءاللہ یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو خان واد نبوت کے چشم و چراغ ان کی وفات کا وقت ہے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا تین نصیحتیں کی فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی عمل کرو تو عمل کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو کہ اچھا ہوگا یا برا اچھا ہو تو اقدام کرو برا ہو تو قدم پیچھے ہٹا دو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم کسی سے کسی بات پر عمل کرنے کو کہو تو پہلے یہ سوچو کہ تمہارا اس پر عمل ہے یا نہیں اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جب تم کسی سے کسی بات سے رکنے کو کہو تو پہلے یہ سوچو کہ تم خود اس سے رک رہے ہو یا نہیں اتنے میں سے اتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے برادر ہیں وہ حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے کیونکہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اس کے اثرات آپ کے بدن پر ظاہر تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ جس کا نام میں ظاہر کروں اگر وہ بالفرض فرض نہ ہو اس کام میں ملوث مجھے شبہ ہو تو خامخواہ میری گردن پر اس کا بوجھ رہے گا اور اگر واقعتا وہی آدمی ہے جس کا میں نام لے رہا ہوں جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو مجھے دنیا میں بدلہ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود دیکھ لوں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ اکتم الحاکمین کے دربار میں اس کی اور میری ایک ساتھ پیشی ہوئی پھر جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے سننے کے لائق فرمایا کہ سن لو میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس شخص کی جس نے مجھے زہر پلایا ہے رب العالمین کے دربار میں پیشی ہوئی تو میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ اللہ تعالی سے اس کی معافی نہ کروا لوں اور معافی کا فیصلہ نہ کروا لوں حالانکہ یہ پتا ہے کہ یہ میرا قاتل ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ امت محمدیہ کا ایک فرد ہے اور میں اپنے نانا جان کے کسی امتی کو جہنم میں جلتے نہیں دیکھنا چاہتا میری اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ جذبہ کمال شفقت کمال خیر خواہی تو پھر کیا ہوا کہ اس قاتل کے نام کا آج کوئی عطا پتہ نہیں ہے لیکن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روشن ہے قیامت تک روشن رہے یہ کردار آج ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر انتقام لیتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا بس دل میں بٹھا لی کبھی نکلتی نہیں کسی نے کوئی ذرا سا نقصان کر دیا بس ہمیشہ اسی کی اسی کی ادھر بن لگی ہوئی ہے اس نے مجھے اتنے کا نقصان کر دیا اتنے کا نقصان ہے ختم کرو اللہ تعالیٰ اس سے ہزار گنا زیادہ دینے والا ہے معافی کے اندر جو راحت ہے معافی کے اندر جو عزت ہے وہ انتقام میں نہیں ایک جگہ میں نے یہ بات بیان کی تو ایک نوجوان آیا نماز کے بعد اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے پیغمبر علیہ السلام کی بات بیان کی میری ایک رشتہ دار سے اتنے دنوں سے بات چیت بند تھی اور وہ میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتا تھا اب میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد سن کر اور اب میں اپنے کو بہت ہلکا محسوس کر رہا ہوں یہ ہے بات کہ اب میں اپنے کو بڑا ہلکا محسوس کر رہا ہوں میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا نبی اکرم علیہ السلام کے اس ارشاد کی برکت سے آدمی دنیا کے اندر چند روز کے لیے آیا ہے لڑائی جھگڑے کینا بوز حقد حسد عناد اس میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کیوں ٹینشن میں ڈالتا ہے اپنا ٹینشن فری زندگی گزارو آفیت کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کوئی اگر اچھا کرے تو بھی اچھا برا کرے تو بھی اچھا کرو اس کے ساتھ تو دیکھیے کیسی زندگی کا لطف ہے یہ چند روزہ زندگی اچھی طرح سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی عزت دیں گے آخرت میں بھی عزت دیں گے اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے کہ بھئی آدمی اگر راہ خدا میں خرچ کرے صدقہ کرے خیرات کرے اس سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی مال کم ہو گیا سوتے دس دے دیے نبے رہ گئے بیس دے دیے اسی رہ گئے تیس دے دیے ستر رہ گئے لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں کمی نہیں آتی کیونکہ یہ جتنا جائے گا اتنا ہی لے کے بھی آئے اس میں برکتیں ہوں گی اور جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھلتے بھی ہیں کار خیر میں خرچ کر لیں تو یہ تینوں ہدایات ایسی ہیں جو یاد کرنے کے قابل ہیں اور اس کو عام کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی اس کے بارے میں معلومات دینی ہے اپنے دوستوں تک بھی یہ باتیں پہنچانی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو ہی ہدایات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی مرضیات کو چلائے نہ مرضیات سے بچائے دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین